دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف اے ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار ذکر خدا کے نور سے کر دل کو منور ہو دل دل بھی تیرا قلب بیا ذکر خدا کے نور سے کر دل کو منور ہو دل دل بھی تیرا قلب بیا پھر اس میں سمائے گی شگ دین کی الفت پھر اس میں سمائے گی شگ دین کی الفت اس کے بغیر ساری عبادت تیری بیکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار مل جائے گی گھر نعمت کون تجھے بھی تو رحمت عالم کے گودامن کا طلبگار مل جائے گی ہر نعمت کونین تجھے بھی تو رحمت عالم کے گودامن کا طلبگار اللہ بھی رسول بھی گو جائیں گے تیرے اللہ بھی رسول بھی گو جائیں گے تیرے حب رسول میں ہو جائے گی رفتار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے حامی ہو نبی جس کے میں بخش بخشو و گار اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے حامی گو نبی جس کے میں بخشو گناہ گار ایسیاں تیرے دل جائیں گے مل جائے گا ربی ایسیاں تیرے دل جائیں گے مل جائے گا ربی دربار نبی میں تو ہی آزر ہو شرم سار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دل میں خدا کا ذکر ہو عشق رسول ہو ہے ساری عبادت کا یہی مرکز انوار دل میں خدا کا ذکر ہو عشق رسول ہو ہے ساری عبادت کا یہی مرکز انوار کلمہ نماز روزہ حج جو زکات سب کلمہ نماز روزہ حج جو زکات سب عشق نبی نگی ہے تو یہ سب بھی بیکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار دنیا کے ہوس خلد کی حسرت نہ رہے گی عشق نبی سے قلب جو ہو جائے گا بیدار دنیا کی حوث خلد کی حسرت نہ رہے گی عشق نبی سے قلب جو ہو جائے گا بیدار حاجت نہیں رہے گی کسی شیخ کی تلحہ حاجت نہیں رہے گی کسی شیخ کی تلحا دربار مصطفیٰ کا تو ہو جا جو نمک خوار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار